وہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سلا ہے اس کا جس نے پاکیز کی اختیار کی